سبحان اللہ حريصا سيد الأمر فکر اللہ uh. سبحان اللہ فکر رضا نو اگر تفصیل تقسیم فرماؤ تو تین چیزاں سامنے آدی اسلام مذہب آل سنت ایک ہے حنفی سبحان اسلام اپنے جامع مفہوم یعنی وہ پانچ چیزاں پانچ اجزاء جنہ اسلام دے عقائد اسلام دے آداب اسلام دے عبادات اسلام دے معاملات اور عقوبات یعنی اسلام دیا اصلاوہ یہ سارا مذہب میں سنت اختلافی اختلافی اہل اسلام جڑے اختلافی عقائد ہیں اور پھر انہوں جڑا حق اور ثواب ہے ہوں مذہب آل سنت کہ فتح حنفی وہ جناب جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان تنا کا دفاع اور تحفظ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی ان ہو فکر کا خلاصہ اور جب اسلام اپنے جامع کامل مفہوم لے آ گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین ہوں دین کا لفظ ہو مانے جاؤ سبحان یعنی عقائد اور عبادت دو چیز نے سب نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے وہ مطلب عقیدہ اور عبادات انتخاب ہے عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عبادات کے کلیات مختلف نہیں نماز روزہ ہر مساج سب نمیاں یہ فرض لگا ہوتا ہے طریقہ نماز اس طریقے فرق آتا رہا تو وہ ایک اور بات زکات کی مقدار فرق آتا رہا تو وہ ایک اور بات یہ جو ہے دین اس معنی یعنی عقیدہ اور عبادت عقیدہ اور عبادت یہ عقیدہ اور عبادت کے معنی سو رکھو پھر سیاسیات یعنی جنہ معاملات اور حقوقات ہوتے ہیں اور آداب جا تعلق ہوتا ہے تو سب خراب تو دین اس ان سارے ملاؤ جامع مفہوم اسلام بنیا اسی معنی چ لینا تاکہ یہ ظاہر ہوئے امام اہل سمت اسلام دے جملہ شوبہ جات شوبہ جات اور تمام پہلو جڑے سن اسلام کے انہوں نے مکمل آپ فتحانہ نظر رکھتے سن پوری بصیرت رکھتے سن سمجھتے سن لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ وہ عبادات یا عقیدے نہیں بولتے رہے دور کے حالات دنیا دے جڑے سن انہوں نے پیشہ اور سر اسلام کے احکام جڑے سن مکمل وہ بھی انہوں نے پیشہ رہتا سن اور تقبیر کرنے بادشاہ سن جنہوں نے بے مثال فقاہت حاصل سی تفقو حاصل سی ہاں جی اور عرب و عجم انہوں دے اس کمال نو تسلیم کر دیا اس وقت دے عرب دے جڑے آئما شمار ہوں بڑے بڑے امام وہ بھی آلہ حضرت امام سنت دے مسائل جڑے بھی پہنچتے تو بعد پورے دل اور پورے اعتماد اور اخلاص کے نام موافقت کرنے مجبور ہو جائے کہ سارا کچھ محفوظ ہے توجہ لال سنو ذرا بنیاد سمجھو ہوں فکر رضا این جامع چیز ہے سیاسی یاد آ جان بابا جی معاشرات آ جان کوئی پہلو اسلام جب ایک جامع ہوا تو کوئی پہلو اس تو باہر نہیں تو جڑا اسلام کا ایک پورا محافظ ہے اور ہے آسمان ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے تو وہ ہوں لازمن بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں کی نظر اسلام کا کوئی پہلو نہ رہا ہو نہ آیا ہو جس کے اتنے انہوں نے اپنا فریدا انجام نہ دیتا ہو لیکن اس نال میں بھی ضرور گل کر گلو بھی نہیں ہونا چاہیے لا نے تم اپنے دین میں گالی مت بنو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم سنوں کو خطا نہیں سن سکتی خطا ہر انسان سے واقع ہو جاتی ہے الا سبحان اللہ

متلا کل خطا تو معصوم متلا کل خطا تو پاک رب العالمین باقی انسانی عوارض انسانی عوارض نسیان ہے پلیپ ہے خطا ہے یہ انسان درجہ بدل چلا ہوں اور اس مرتبہ انسانیت جڑا ہے نا وہ صرف فرق نہیں آتا کیونکہ آوارے ردائے نہیں ردائے نہیں نے ہوں جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک اتنا بڑی جامع شخصیت انہوں کی فکر اتنا بڑی جامع ہو گئی اس بیان تو نہیں کیا جا سکتا مکمل ایک تو اس کی وساد کی بنا ہے کہ وسیع ہے دوسری مجبوری حالات کی بنا پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق دیتی اور اپنے دور بیٹھ کے انہوں مسائل دکھتے کلام کیتی ہے ایسے مسائل کہ جنہوں سمجھ واسطے عقل چاہیے اور سنن واسطے بڑا وا جگر چاہیے نہ وہ جگر اس واسطے میں کبلا یہ ہوں فکر رضا دا ایک شوبہ اور ایک شاخ بچوں چڑنی اس شاخ کے اتنے کلام کر اور نام وہ رکھا ہے کہ

لیکن یہ ایک شاید جوڑنی ہے جہد اس ایک عجیب خوبصورتی پیدا ہو جانی حسن پیدا ہو جانا جس نے دل اس عجیب فراہت اور خوشی بخشنی اور پھر یہ ہونا ہے کہ تا اعتقاد جڑا بہت زیادہ مضبوط ہو جانا ہے پہلو ہی ان شاء اللہ اور مزید زیادہ مضبوط ہو جانا اور تھی اپنے مذہب کی حقانیت اتنے بڑے اطمینان ایک نیا اطمینان جڑا ہے وہ حاصل ہے وہ کی نال جوڑنا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا سبحان اللہ اور پانی مدرسہ دیو بند کی روشنی یعنی حیران ہو جاؤ گے کہ جنا سمجھتی ہے دنیا اور وہ تحقیق کے تناظر ایک دوسرے کے شدید مخالف بنتے ہیں انہوں نے آپس ایسا ظاہر کرنا ہے کہ وہ آپس کے اندر اس فکر کے اندر یعنی اس عظمت اللہ علیہ وسلم مسئلے کے اندر وہ موافق نظر آؤں گے ہوں موافقت جیڑی یا تو اس بنا پہ وہ تھی چلیں گے بیان سنو گے یا موافقت اس بنا پہ آلہ حضرت کی فکر کا کمال ہے کہ دوسرے نو بھی زبان اختیار کرنی پی یا یہ توافق جڑا ہے توافق جڑا ہے توافق توافق کا مطلب ہوتا ہے اتفاق سے دو باتوں کا مل جانا کسدن اور ارادن نہیں کسدن جب دو باتیں ملے تو ان کو اس کو کہتے ہیں توافق اتفاق سے مل جائیں تو اصطلاح میں طواف اتفاق سے دو رائے مل سکتی کہ نہیں مل سکتی مثلاً کئی کفار ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک مل گئی بات اتفاق سے مل گئی نہ ان کا مقصود ہمارے ساتھ اتفاق کرنا ہے نہ ہمارا مقصود ان کے ساتھ ہم زبان ہونا ہے محل اتفاق سے دو باتیں تو بھائی آزمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بھی بیان کی تھی اور بانی مدرسہ دیوبند نے بھی بیان دونوں نے جب سامنے لیا گے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تلافک سبحان اللہ اتفاق سے یہ موافقت کیسے ہو گئی پھر اس بعد تعجب ہونا ہے کہ مخالفت کیوں وہ تو پہ ایسا نہیں ہو مخالفت کیوں اللہ جانے اس کے کر لیکن میں اتنا ضرور بیان گا کہ یہ تلافت جڑا نا یہ تے انتہائی خوشی اور دل کی تسلی کا سامان جو سڈے بزرگ کہتے ہیں وہ دوسرے حضرات بھی مجبور نے جب مجبور نے تو سانو تو تسلی رکھنی چاہیے ہوں اس کے خلاف سڈے تو نہیں کبھی ہونا دوسرے تو اگر ہوئے تو وہ سوئے اتفاق یا ان جس چیز سے محمول کرو انہوں ماہول خدا جان وہ جان لیکن ضرور یار ہاں یار جیڑی گل سڈے بزرگ کرتے رہے یہ گل جب دوسرے کے منہ چ نکلے جی۔ اور پھر سڈے تو سڈیا کے منہ شریف چ

لہذا ہمیں کسی اشکال کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں اور دیکھو آزمات مستفا صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کئی پہلو ہیں یہ کئی شعبے اور شاخا ہیں انہوں کے ایکسپریس سویٹزرلینڈ وہ بھی اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں آپ کی ذات تمام کمالات علمی اور عملی میں واسطہ کبرا ہے آخری اگلے پچھلے سب دے واسطے مخلوق رکھ دو خالق اور مخلوق اسے واسطے میں جامع لفظ بولے خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کبرا وسیلہ ہے آزم خلیف آپ اکبر جو تھونا آپ کے نور مبارک دے آپ کے نور شریف کے وسیلا ہے شریف کا ایسی عظمت ہے جڑی کسی نو حاصل ٹھیک ہے یہ خاصیت ہے خاص چیز ہے یہ لینا آلہ حضرت کی نظر چ اور یہ لینا پھر اصا بانی مدرسہ دو بند دن اور ہو سکتا ہے کہ اس بیان بیاان کئی مغال سے دور ہو کے تے حق نو تسلیم کرنے کا موقع مل جائے اور ایک رستہ مل جائے سمجھ لیا جی؟ اور جڑے نے اٹھ جان لیکن یہ اس لیے ہو سکتا ہے جس منشا اختلاف یہ ہوئی ہوگی جو جی، ہو جس طرح کی سر مسلم مشکل بارہ وہ تو ہدایت اللہ تعالی کالج طرف دعا کرنے والا کرا سانو ہدایت عطا فرما مل تو ہے نہیں کسی کا یہ فیصلہ اس غیب الغیب دے اصا اپنے سن کے مطابق گل کر رہے ہیں اچھا ہوں آپ علیہ سلا تو تسلیم کی نے عظمت مستفا کنے پہلو نے انہوں صرف ایک نو لے رہا کی خالق اور مخلوق میں واسطہ ہے کبرا بڑا واسطہ بڑا وسیلہ وہ کون نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جنی وضاحت کرنی وہ مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند کی کتاب تحظیر ناسک آلہ حضرت والے پاس وضاحت جان کی جوڑ نے انہوں نے ایڈے ایڈے لمے طویل مسلیا دے چھوٹے چھوٹے شیر ہوں نے ورکیا بیان کیتا ہوئے اس بندے کا کمال ہے وہ ایک شیر بیان کر دیا واسطہ ہوں پہلا تھوڑی وضاحت واسطے کی کرا گا تحریر الناس بہت مشکل کتاب ہے بڑی ادب کتاب ہے اس کو سمجھنا بہت اوکھا ہے وہ مسائل جو کھولنے نے اس واسطے ایک تمیز میں بننی پینی جس نال پھر یہ سمجھ آ یہ جو کچھ بیان کرنا پھر وہ سمجھ آئے گا دیکھو واسطہ سمجھو نا تین چیزاں تصور کر لو میری ہاں انگلن دیکھو تین چیزاں تصور کرو ٹھیک ہے ایک شاید اے پہلی میری ہوگی ایک شہ پہلی تصور کرو یہ ایس تیسری نو کچھ دینا چاہتی درمیان وسیلے نال ذریعے جریے دینا چاہتی یہ درمیان والا واسطہ ٹھیک ہو گیا نا اس واسطہ دیا منتے منتکے قسم واسطے دیا ہے منتق کا مسئلہ لے کے اسے جٹکے میں چنا بالکل ہر بندہ سمجھ وہ نام جنسک والے وہ مشکل وہ لے چڑنا علم والے بیٹھے انہوں واسطے بے واسطہ پھر حروض واسطہ پھر سبوت سفیر باز واسطہ پھر سبوت غیر سفیر باز دوجے واسطے واسطے بھی تین قسم ویکو میرے ہاتھ ہے موبائل ہے ہاتھ تو رکھے ٹھیک ہے اے ویکو میرا ہاتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے بےدر بات چلتا پیا گی سواریاں بیٹھیاں ہوئی ہیں چل رہی ہوں گی سواریاں ہاتھ موبائل یہ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے سچی دسیا جی یہ موبائل پہ چلتا ہے کہ ہاتھ پہ چلتا ہے گی پہ چلتی ہوں یا سواریاں چل دیں لیکن یہ سر کیوں آخیا بھی سواریاں چل رہی موبائل چلتا ہے موبائل پہ بیٹھا بیچارہ ایک تھان دیا ایسے تھا سواریاں بیٹھیا ہوں گی چل ہوں چلنا نہیں رہا چلنا نہیں رہا اصل گڈی آستے آ کہ سواری آستے آ اصل اصل کون چلتا پیا اصل کون چلتا ہے ہاتھ کے واسطے نال چلنا ثابت ہو رہا چلنا لاحق ہو رہا ہے موبائل یعنی چلنا ادھر جڑا اسی کہہ رہے ہیں کہ موبائل چل رہا اور سواریاں چل رہی ہیں وہ گڈی دے واسطے نال ہیں اونج چلنا انہوں واسطے کوئی نہیں لیکن بھی چ رکھو حقیقت چلنا گی حقیقت چلنا سواریاں واسطے نہیں حقیقت چلنا ہاتھ واسطے ہے حقیقت چلنا موبائل جی نو کہ واسطوں کیا جڑا واسطہ ہے ہاتھ یا گڈی وہ واسطے چلنے والی سفت یہ حقیقت اگلی واسطے مجازن ہے وہ مجاز سواری کا چلن حقیقت چلنا کہ جتھے حقیقت واسطے واسطے ہوئے اگلے واسطے مجاز ہوئے حقیقت نہ ہوئے نفی درست ہوئے آپ کو نہیں چل رہا ہے ہاں، آنکھوں موبائل نہیں چل رہا ٹھیک ہے آخو سواری بھی چل رہی ٹھیک ہے جتنے نفی درست ہوئے گی سمجھنا واسطہ پھر عروج ہوتا ہے کیونکہ اس مجاز ہے اور مجاز بھی نفی درست ہوتی ہے ہاتھ یا یہ چلنے کے وسپ وسپنا موسم کے موسم یہ موسم ذاتی طور پہ کی مطلب کہ یہ چلنا کسی کو ہاتھ نے چلنا کسی کو ملیا یہ اپنا ہی جڑا موبائل نو مل رہا یہ اس ہاتھ کا فیض اور وہ بھی فیض ہی مل کہ ادھر سانو ظاہر نہیں نظر آتا وہ واسطے نال محل ہے ادھر ظاہر نہیں سواریاں چلنا ظاہر نہیں کیونکہ بندے چلنا اس اسے ظاہر ہوئے گا جس میں بندہ لتان دے گا وہ تو بیٹھا وہ موسم بل عمل محل ایک ظہور ہو رہا ہے صفت کا حقیقت نہیں حقیقت اس سے واسطے واسطے واسطے وہ گڈی یا ہاتھ ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے جتنے واسطے نہیں ہے قسم پائی جانی ہے اتے جہاں واسطہ ہونا ہے انہیں صفت نال رگیچنا یہ متصف کی جگہ بلا سبو صفت صفت کا رنگ وہ آنا ہے اس سفت رگیچنا ہے انہیں واسطے نے حقیقت وہ جڑا واسطے والی چیز جہد تک پہنچ رہی ہے تو وہ مجازن ہونا ہے مہا ظہور ہونا ہے سبوت نہیں ہونا ظہور کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا سانو نظر آئے گا کہ ہے لیکن حقیقت ہے نہیں اتنے ظہور محل اتنے کہہ سکتے ہیں سبوت نہیں کہہ سکتے سفر ثابت نہیں ہوتے یہ واسطے کی پہلی کسی مثال نال گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی دوسرا واسطہ ایسے کون ہوں میں ہاتھ موبائل نو رکھا نہیں ہڑ کے ہاتھ بھی ہلا رہا موبائل بھی ہلا رہا ہوں حرکت دونوں حرکت آ رہی پہلا موبائل ہاتھ رکھیا سی موبائل نہیں سی ہلتا ہاتھ ہوں موبائل بھی ہلتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوں ہلنا اتے میں چلنا کہہ رہا تھا اتنے ہلنا کہہ دینا چلو اتنے بھی ہلنے کہہ دو ہلنے کہہ دو لیکن ہے کہ ہلنا ہاتھ واسطے موبائل واسطے نہیں ہاتھ کے واسطے نہ اگر جاؤ کہ موبائل ہل رہا جدھر ہاتھ جا رہا ادھر موبائل جا رہا تو ٹھیک ہے لیکن دوسری قسم دونوں ہی ہلتے ہیں دونوں ہی جگہ تھوڑی تھوڑی سونے چپ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی اگر میرے کو توجہ ذرا ہاں اور حرکت اور ہلنا جڑا ہے وہ ہاتھ واسطے ہے تے موبائل واسطے بھی ٹھیک ہے دونوں ہل رہے ہیں اور حقیقت چند ہلتے پے اتے ویکھن تو لکھ لیا لیکن ہاتھ دے واسطے آخی جا پھر ہندے اتے ہاتھ بھی ہلتا ہے موبائل بھی دونوں ہل رہے ہیں یہ واسطے کی ایک ہور قسم بن گئی جاستا یعنی ہاتھ اس واسطے بھی حرکت والی سفر سابت ہے اور حقیقت اور اگلا ہے موبائل زی واسطہ واسطے بھی ہے فرق ہوں اتے اتے حقیقت دا کا اتے فرق ہے ذاتی دا کا یعنی ہاتھ کی حرکت ذاتی موبائل بھی اکائی ہے حقیقت ادھر بھی ہے حقیقت ادھر بھی ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے مرد نادا پر کلا میں نرم و نازک بے اثر فل کی پتھی نال ہیرا کٹنے والی گل دیکھو دو حرکت اور ہلنے والی سفت ہاتھ واسطے بھی اور سکھ ہے اور موبائل واسطے بھی لیکن اتنے فرق ہو کیونکہ ہوں یہ نہیں کہہ سکتے ہاتھ حقیقت میں ہل رہا ہے اور موبائل مجاز میں ہل رہا ہے ہاں؟ دونوں حقیقت پہ ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ موبائل نہیں ہل رہا کہہ سکے گیا کوئی نفی نہیں کر سکتا ہاں اتنے اتنے نفی کرے گا میں کہنا موبائل آرام نال بیٹھا ہے سواریاں آرام چلن نہیں ہے سارے آخر کے بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی آ کے گڈی نہیں چلتی سارے آگے وہ ہے گل تو گڈی چلن رہی تو بھائی یہ دو واسطے دیا قسم آ گئی ہیں ایک کو منطق والے کہتے ہیں واسطہ پھر عروس پہلا اتنے حقیقت مجاز آخر اتے واسطہ صفت حقیقت نے اگلے کچھ اس وجہ دوسری قسم ہے جی ہلن والی دونوں اتنے فرق کرنا ذاتی اتائی کا حقیقت مزاج لال نہیں کرنا کیوں اس واسطے کہ حقیقت ہوں کسی بھی نفی نہیں ہو سکتی کسی تو بھی نفی نہیں ہو سکتی نفی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہل رہا یہ نہیں کہہ سکتے ہاتھ نہیں ہل رہا تو بھی ہل رہے ہیں ہوں کرنی ہے ذاتی اتائی کرنی ہے فائدے آ رہا حضرت چل رہا اس کا مطلب یہ ہوں ذاتی اتائی نے اتنے جی آ گل کی نا پھر پتاور انگی چلتا جگہ پڑیا اتنے آئی ہے ذاتی اتائی بولو بولو بولو ذاتی اور یہ مطلب ہے ہاتھ کی حرکت اپنی لیکن جڑا کو موبائل ہے اس کی حرکت ہاتھ نے کی اپنی نہیں ہے پاوے حقیقت لیکن کہ ہاتھ نو اگر ویکو نا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک دوش ہے وہ کہتے روح مر گیا پھر ہوں روح ہے وہ ہلا رہی ہے تو روح کو مناسبت ذات کے ہاتھ سے ہے روح کی خصوصیت تو ہے دل کے ساتھ لیکن محل کوئی نہیں اس کا خصوصیت کے ساتھ ہے لیکن محل نہیں روح تو پیرا تک جتھے رکھو اپنے تمام شانہ سفت اپنی رات نال ظہور فکر اللہ تعالی خصوصیت عرش نال ضرور ہے جنہوں نے فرمایا سو مست ہر پاس برابر کام پہ کرتی وہ سونا ہر پاسے برابر جانا کرو کی مناسبت ذاتے حق نال ہو گئی کہ نہیں ہوں آخو واستا اعلی پہ کرتے ہیں کہ حضور واسطہ ہے کمراہ واسطہ ہے بٹا واسطہ وہی نے لیکن کیڑا اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے دوسری قسم والا اللہ دین والا مستفا کریم لین والے لیکن حضور بھی جیڑی نعمت اور شان اتو لے حضور حقیقت اس کے ساتھ پہلے متصف ہو کیا پھر آگاہ نبی جدو کہ وہ کمال علمی ہو یا ملی اللہ حقبے کرتے وہ کمال علمی یا امن جدو اگر دے نے نبی پاک نبی نچ دے یا کسی ولی نو دے یا کسی نو دے تو کیا ماہر جی موبائل رکھیا سی ان دے جے موبائل ہلا رہا سر نے دلہا حضرت فرماتے ہیں جی جی موبائل ہل رہا سی اوے دے کی مطلب آپ بھی رنگے ہوتے ہیں دوسرے نگران قاسم میں بانٹنے والا ہوں اور توجہ یہ صحیح حدیث آیا آنا ابول کاسم آنا ابو قاسم اللہ اللہ وہ آنا کاسم میں ابو القاسم ہوں عام اچھا یہ سمجھنے کہ قاسم آپ کے بیٹے سن تو اب ہو گیا باپ تو ابو القاسم کا مانا ہویا قاسم کا باپ اور نبی پاک سرکار نے اگلے جڑے جملے فرمائے نہ جملہ اگلا وہ دسیا ابو القاسم کا مانا جب آپ کہتے ہیں ابول مانا نہیں ہوتا کہ کلام کا باپ ہے الکلام ہے دس ہے میں ابو وہ فرماتے میرا پتر ہے کافر سکتا فرمایا اللہ ہر کو جیوان اکاش اللہ فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں میں اس لیے ابو القاسم بتی کا باپ نسبت پیدا ہوئی کیوں بے بتی میں لیتے ہوئے تھے آپ تشریف لائے پر پر ابو تھرا صاحب تو آپ ابو القاسم تو اب کو تفسیر کر کے دسیا ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں بانٹنے والا ہوں توجہ میں جس ہاتھ کے اتنے ہاتھ کے اتنے میں موبائل رکھے اور سواریاں گڈی بیٹھی گڈی نے چلنا ونڈیا نہیں چلنا کو نہیں رکھے کتنا ہے کہ بندے کو منزل تک پہنچا دیا موبائل ہاتھ پہ رکھے میرے ہاتھ چلنا بانٹا نہیں صرف اپنے پاس رکھا ہے لیکن اتنا ہے کہ موبائل کو کچھ نہ کچھ بس اتنا ہے کہ کہیں پہنچا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جو آدھا کوٹ رکھی آنا منلا جانا نہ میں سخی کریم ہاں کریم کا محبوب ہاں وہ مینو دینا میں آپ رنگینا وا ہاں۔ اگا منڈی بھی جانا یہ نعمت ہی ایسا نے جی اس میں ہاتھ حرکت دیتی ہے موبائل تو حرکت ادھر ہی بنڈی گئی ہے لیکن اس ونڈیچر اس تقسیم دس اطار پچھو ماسا بھی فرق نہیں لہذا سمجھ لو پاک نبی کائنات میں تمام فیض تقسیم کرتے ہیں تمام کمالات تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ کمالات ہی ایسے نہیں کہ نہ سمجھی ماساوی پاک مستفا کی ذات کے کمالات کمی ہوتی ہے اگے کروڑوں پاوے نبی بن ملی بنتے پے جن بھی داتا ورگے فیل پاؤں پے نے اگلے بھی رنگے جاتے ہیں پچھلا فیل اس الٹا ہو رونق پا رہا ہے ولل آنکھیں تو خیر جو ہے اور آدھا حضرت تو فرماؤنا مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے صفات آتا ہی رکھے ہوں گے مالک عطا ہی بنایا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا نہیں جی۔ کہ محل مجاز تک رہو جی، نہیں لگی نہیں جی، نہ اگر وہ سنتا ہے انہیں بندے بھی سنن والا بنایا کہ نہیں بنایا اور ہے سلسلہ ادھر ہے ادھر ہے ہے لیکن استقلال نہیں یہ نہ سمجھنا کہ موبائل دی حرکت جڑی ہو رہی ہے کہ مستقل لے نا ہے پچھو تب جی بلا اللہ پیا نا پچھو جی سائیاں بٹن سٹ کے بلب نو چمکایا بٹن اٹھا کر کے اس ویل بھی جا سکتا جو چمکتا ہے پیا انہیں دکھتا ہے دیکھیے ذات حق اصل ذات دین والی کو ہوں ابل قاسم بانٹنے والا ہوں کہ قاسم دا لفظ بول کے تے ذاتی عقائد دا مسئلہ حل کیا ہوں آپ علیہ سلاد و تسلیم لیکن اتنا ہے جی ایک ہے ذاتی حقیقی مانگ ایک ہے اضافی ذاتی اللہ تعالی دے شان جو کچھ ہے اس ذات پاک کا وہ ذاتی حقیقی ہے مطلب کہ کسی کی نسبت نہیں کہ فی رات ہی عطائی ہوئے لیکن کسی اور کی نسبت ذاتی ہو یہ نہیں نبی پاک راستے کہ اللہ تو لے دتا ہے حضور دا ہوں مخلوق کی نسبت ذاتی ہوا لہذا شرک اٹھ گیا شرک والی گل کوئی نہ رہی پروائی پھر اگے جی گیا اتے پھر داتی بنیا بنسپت اگلے دے پھر اگلے پھر اگلے دے یہ ذاتیات اضافی ہیں اس گل تاجدار گولڈا نے اپنی زبان رکھا ہاں جی۔ آلہ حضرت نے اپنی زبان آلہ حضرت گولوی سرکار فرما نے اس سورت نو تو کتنے چلتے اگلے اگلے اپنی گل بنا جانے نے پچھلا کٹ ہی نہیں سکتے وہ کول کوئی سجنا جب سورج چڑھتا ہے کنا سٹ روشنی سٹتا جتھے جتھے روشنی جاتی وہ جگہ چمکتی مگر اتنا ضرور ہے انہیں دتی کوئی شہ نہیں چنتا نہیں ادا نہیں اتے ادا واسطہ سبوت غیر سبھی ماں سبوت اتے سابت اتے سابت نہیں سمجھ نہیں لگی ہوں سورج نے دتا نہیں محال کرنا شواوا اٹھے جا پہ اگلا چمک اٹھے چراغ اللہ تعالی نے فرمایا بزرگ فرمائے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی سراج سراجی سی مت نال آفتاب آخلا انہیں دتا نہیں اس پہ ہمارا کر رہے ہیں سراج منیر آخیا سراج بھی نال منیر آخیا کیونکہ اگلے کا گھر بھی روشن ہے داتا بھی بنا چڑھتا ہے پر اپنے داتا ہونے دا ہوگا یہ لکھ ہے وہ کروڑا بن گیا یہ ایک کا بنایا یہ ایک لکھ داتا بنے یعنی لکھا نو دے رہا

سے ملا

ہاں۔ باری جی سامنے ٹھیک ہے حضرت یہ کہ اس قسم کا حضور واسطہ ہے واسطہ ہے پکی گل ہے وہ ہر شہر واسطہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھی ایج کا واسطہ پہلی قسم ہے توجہ نہیں فرمائی ماشاء اللہ اگر نہیں دیتا ظہور ہو جائے لیکن کوئی گل نہیں اصل میں یعنی ایک نکتا جڑا اصلی مرکزی اسے دونوں اتفاق ہوتا ہے میں عبارت کی پڑھا خلاصہ کتاب سامنے کوئی ہاں۔ ماشاء اللہ کتاب سانا رہیم یا اس واسطے کو پیش کرنے ہیں کہ خوشی کی گل کتنی خوشی کی گل اردو تو سمجھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور واسطہ پھر یہ مطلب ایک ہے مرکزی خیال کلی ایک ہے جزی یہ فرق کلی واسطہ ہے یہ اتفاق کیا مطلب جو ملا ہوں صرف گل ایک آخر جو ملا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوا جو عارض ہوا اور ظاہر ہوا مرکزی خیال ایک کا دیکھتا ہوں تفصیل کر دیں وہ تفصیل ذرا سنیا کمالا کے دو قسم بنائی ہیں بڑا سوال ہے گل بڑی ہے اور نمکین گل کمالا دو قسم کے علمی بالی تعلیم داس میں سدھ کمال کمالا کتنے قسم دو تعلق عمل کا تعلق عمل کا اتنا موٹا سا فرق علمی کمالات امل اور نبوت اور صدیقیت دو میں علمی کمالات ہیں کیوں نبوت ہے خبر دینا اور خبر کا تعلق علم کے ساتھ خبر دیتا تھا کی مطلب ہونے انہیں تو علم حاصل نہیں ٹھیک ہے سبھی ملے گا سبحان اللہ صدیقیت یہ بھی کمالا کے علم میں سے کیوں صدیقیت سلک سے سلک سچائی صدیق کس کو کہتے ہیں وہ کیسی سچائی رکھتا ہے صدیق ان کہتے ہیں کہ سچائی وہی طبیعت ہو طبیعت جی میں اکھ دے اندر تنکا پوے یا ریت کا سرا جنا چر نہ نکلے اکھ بے چین میرے مکھی جائے میرا بے قرار رہتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جب تک کدے نہ صدیق اس وقت بنتا ہے جب سچائی ان بڑھ جائے طبیعت کہ جھوٹ تنکے ریت کے سرے وانگو مکھی وانگو بے قرار رکھے جب تک باہر نکلے نہیں قرار تو سوا دوسرے کو اندر قدرت نے صلاحیت دی صدیق سوائے سچ دے کسی اور صدیق نبی کی تصدیق میں کسی موجنے کا محتاج نہیں کیوں یہ صداقت ہے وہ بھی طبیعت میں سوا کچھ ہو نہیں سکتا اس کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے پر استعمال یہ بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا گھر بھی ہو سکتا جیسے گھر پر بھی گزائش ہے اس واسطے صدیق آپ علیہ السلام سلام نے فرمایا جب میں اعلان کیتا سی میں نبی ہوں سارے آتے سکتا دبتا یہ آتا سی سدا کتا ہوں تو سر میری وجہ چڑھ دیں کہ نہیں جب بھی کوئی گالے والوں ہو جائے بڑھا جائے گا Oh, my God. دوجا ہوں کمال عملی علمی کمال والے دو نبوت اور صدیقی عملی کمال والے دو شہید اور صالح شہید عملی کمال عملی کمال جنگل کمال عمل ہوتا ہے جسم شہید آخری تھر نکالی ثابت کر دینا اس کو وڈا ملک ہی میرا جانچ سالے آتا ہے تیرے نال اصل بھی بن جانا جو جانے تان دے تو تیری جان دین کی برکت نال اصا بھی جن جو ہوا گے پورا ہی برتا گے سال آ ملا سال رکھے ناس دے کے کچھ جوری شرح

رکھے بتانا ہے کہ پہلے دو علمی کمال والے نے یہ دو عملی کمال والے نے نبی صدیق میں فرق یہ ہے نبی لیندے وہ کر رہے ہیں نبی لیندے نے اور جڑا صدیق ہوتا ہے یہ ہے شیشے وانگ سامنے کیتا جو ادھر ہویا ادھر پتا ہو نبی پاک نے فرمایا جو میرے سینے سیما ابو بکر کے سینے پلٹ دیتا ہے یہ مطلب یہ شیشہ ایڈا ہی صاف سی اس اپنا صاف شیشہ میرے دل کے شیشے کے سامنے چکی میں اپنے دل کا شیشہ جدو سامنے لیکن زہر بات ہے اصل اصل ہوں شیشے پہ جنہ مرضی پہ ویکے ٹھیک ہے شان مستفا پاک صدیق اکبر پرتاؤ بن کے دس دیے پر شیشہ ہے یہ نکل ہے وہ اصل ہے جی جو سارا کچھ ادھر آ گیا نہ وہ صرف پرتا اسی طرح دو شہید امل شہید عمل جدو اندر کرتا کہ سر تک بالی لا امام حسین ورگا لکھا کردار بھی نیک کردار ہو کے عمل سارے کر لیں یار جان دیتی جانا میں کام بھی نہیں کر سکتا میں صرف کرتا ہی وہ جان دیتی جانا آخری کام کی جانا وہ آخری کام وہ شہید کا امنی فیض سالے میں اسی طرح منعقد ہوتا ہے جس طرح کے علمی فیض نبی سے صدیق کب یہ دو ہی کمال یا علمی بولو مدرسہ جو بند کے بانی لکھتے ہیں جی، کمال علمی ہوئے تو پاوے ہوئے عملی اصل توڑتا نبی تو پھر کہ یہ سارے سارے کمالات علمی عملی نبیا یا جتھے بھی تمہیں نظر ہونے ہوں مثال اور واسطے بھی قسم بنائی اچھا وجہ بھائی ویکوکار جی۔ بندہ بیٹھا چار پاس شیشے لگے کوئی شیشہ وہ دا علم وکھا رہا ہے کوئی شیشہ وہ عمل وکھا رہا ہے کچھ وکھا رہا ہے کوئی شان کو کوئی شان کو کوئی شان سارے شیشیا وہ شانا پہ دسدی ہیں تو ہر پاس شان جی ہوں توجہ یہ جڑا پچ بیٹھا یہ ہے موصوف بدا یعنی چہرے کمالات ہیں

سمجھ نہیں لگی وہ پھر بول کے اگلا اگلا پھر بول کے مجبور ہو کے کہتا ہے کی وہ کہنا میں گلیاں دا روڑا کو کتاب ہو رہا ہے رنگ نہیں لگتا سارا سمجھا اچھا اور توجہ وہ پاوے کوئی نبی پاوے کوئی ولی ہر ایک تک نبوت تو لے کے سال ہی یعنی دے دے دے شہید جینی پچھلی آپ سن سب نو جو نوچیا پہ ملیا نہیں گل وہ فرق رکھنا ملن والے آخر جہے آگے نے ملے جہے اب نے پہنچے سمجھ میں آخر جو پہنچے یہ سب بذات اور حقیقت میں مستفا کو ملا باقی ہر پاسے پہنچے چمکیا ملیا نہیں جدھر چمکیا وہ حضرت عیسیٰ نے ملیا نہیں جی ملے وہ سکیب جب جتھے چمکیا انہوں نے محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ تو کیا ہے اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑ ہے دو کا کہنا ہے پچھو باپ نہیں ابو کہنا ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں سبحان اللہ کی جوڑ ہے مناسبت کی ہوں مناسبت کیا نہیں کی پہلے کہا کہ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسمانی باپ کسی کے نہیں روحانی باپ ہر کسی کے آپ علیہ سلاد و تسلیم دیا بیٹیاں مبارک ظاہری مبارک بیٹے مبارک پیدا ہوئے مرد کوئی بھی نہیں بنیا بچپنے بہت ہو فرمایا اور بیان پہ ہوتا ہے سرکار دی رسالت کا اور خاتمیت دا تے پہلو گل بھی ہوتی ہے نفی بھی کری دی ہے کہ کسی مرد کسی مرد کے باپ نہیں کیوں اچھے اچھا اشارہ لاؤن واسطے یہ جسم کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں لہا رہا روحانی فیض اور کمالات عطا کرنے کے لحاظ سے تو یہ امت کے بھی باپ ہیں نبی ایمان ہوتا نا ایمان کیا وہ تو جتنے صفات مبارک ہوں جن وہ ذاتی تو رسول اللہ کے خاتم النبی جی اور دو سفت ذکر کی کمال رسالت کا ہوئے کمال نبوت کا ہوئے دونوں نو ذکر کر دسیا ٹھیک ہے کہ جو رسول کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے جو نبوت کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے ہوں یہ امت جا رہا ہے اور رسولوں جا رہا ہے نبیا جا رہا ہے اگر سرکار نو سمجھو آفتاب ہر پاس چمکا پہنچائی جانے وہ جہنم سے ہوا کتنی لمبی جہنم پیا کتوں جگہ تو بھی اشارہ کر کے آخر گے توجہ سکھ گل کر سیانے پہ آداب کے مرتبے ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے وہ کہ میرے لیے چلے آ دس جائے دس ایک تو اگے جڑ پو کروڑا تک لگا جاؤ کچھ بھی نہیں صرف ایک دا تکرار ایک نو دورا کر دو بن دن گیو کر تر بن دن چورا کر چار بن دن

سات پیا سات تو چھ پیا چھ تو پانچ پیا پانچ تو چار پیا دو پیا دو میں گا جب اس لیے پہنچے گا پتا چل جائے گا میری اکھ کا کسور سی چمکر والا سورج چمکا سکنا ہے ایک تکرار کردہ کروڑا تک پہنچتا ہے موسم کاشم نانوتوی صاحب کہتے ہیں موصوف بات پر موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہوتا ہے موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے یہ ہوں ہے اجمال یہ تفصیل یہ ہوئی ہے کہ سورج چھڈیاں کرنا تھلے لبن لگ خیر میرے میرے بال کالے کارے اج یہ مجھ دستے پے نے کیونکہ دستے پہ کدھر میں چمکا

پنجابی مطلب ہے بل آم کا قصہ موسوف بدارت پر تمام ہوتا ہے سورج موصوف بدات ہے چیری پھلے چیزاں پہ چمکتی ہیں یہ موسو بل آم ہے صفت کے لیے روشنی والی اور یہ چمک یہاں بھی دیے ادھر کھڑا پٹ جس کروڑا لکھا اللہ تعالیٰ نے ریاضی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے نا یہ ریاضی کے قانون کے مطابق ہے باقی ادھر دیکھو ریاضی کا کمال کیسا جی، پانے دے تمام مسائل اتنے قطعی یقینی نے کوئی دلیل ہاں۔ ریاضی اللہ تعالی نے عجیب نظام بنایا جو بھی لگ نیٹ فلان یہ ہے وہ ہے نمبر ہی چل گئے فن چل رہا ماشاء اللہ نمبر ساری دنیا رلتی آپ دس نمبر کو اندازہ لا کیوں لا میرے محمد کے نور تک بھی پہنچے گا جی جو لوگ اللہ دی قرآن دی زبان نہیں قرآن مجید فرماتا آیات آیت آیات آیت کی جمع آیت کا مانا ہوتا ہے نشانی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ بے نشانی

ہوں جہے بندے آئے نے شب شک پینا پتا نہیں ہے کہ نہیں ہوں یہاں کا کام یہ نشانی کر دیں دس کتوں آئے ہیں میرے لگتا ہی نہیں بالکل بسم اللہ حکم کر سونا ہے میرا نشانیاں ہوں قاسم نانوتری صاحب کہتے ہیں کہ جیویں کسی وزیر اگلا وزیر بنا ہے ہاکم افسر بنا ایک پروانہ دینا ہے وہ جیب کس لینا ہر قبضے جس جی ویل اگلا منگی آؤں جی اگلے گے جس جی لے آؤں گا پھر ویکان گے روپی صاحب کہتے ہیں کہ رب سونے جی کمال موجرے والے دیتے ہوں نے نہیں نو یہ ہر ویلے یہ ہے پروانا فکر کا یہ بوجھ مطلب ہر وقت ان کے اختیار میں ہوتا ہے نہیں کہ دیتا نہ یہ ان کے اختیار میں ہے اختیار ہے یا ادھر دعوی نکلنا ہے اگو دلیل منگنی سمجھ نہیں لگی یہ مطلب ہے جرا پیر باہو فرما ہے واستا بنا دوسری قسم والا واسطہ بنایا اس گل پر ہے کہ جو ہے وہ توجہ ہے لیکن اتنا ضرور ہے ہاں اللہ ایک ہوتا ہے سبق ایک ہوتی ہے علت کی علت آپ رب سبب مصطفیٰ دعا کرو اچھا ہوں موضوع کی سمجھ لگ گئی کہ نہ لگی حضور دی عظمت پاک دا ایک حصہ واسطہ خراب ہونا دو گھر تو ایسا بیان کیا توافق ہو گیا گلا ٹھیک ہے سب مطلب میلے شاٹ پینا ایسا فیل ہوئی ہے جو آدھار پیا سرکار نہیں سمجھ لگی لیکن سبب سمجھ علت یہ پھر سبب سے علت تک کی فاتم ہو گئی